حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشا سنا جو بھی چمڑا رنگ لیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو نو